حج کے چند متعین مہینے ہیں چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فوش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تخوا ہے اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو